عافیت اور حسن خاتمہ اللہم عافنی فی قدرتی وادخلنی خلنی فی رحمتک وقو اجلی فی طاعتک واختم لی بخیر عملی وجالطوا بہ الجنہ یا اللہ مجھے اپنی قدرت سے عافیت عطا فرما دیجئے اور میری عمر اپنی اطاعت میں پوری فرمائیے اور میرا خاتمہ اچھے عمل پر فرمائیے اور اس کا ثواب جنت بنا دیجیے